یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور اس کے سوا جسے پوچھتے ہیں وہی باطل ہے اور اس لیے کہ اللہ ہی بلند بڑائی والا ہے